سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر اہل کتاب یا اہل کفر میں سے کوئی آدمی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا سنت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی زندگی اور موت میں اس کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا حديثمر ایک سو چودہ مسرت احمد